حضرت ابو جرئی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا علیہ السلام یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ لفظ علیہ السلام مت بولو یہ مردوں کا سلام ہے ابو دو سو نو